www.attableek.com The Reviver of Iman Alhamdulillah Alhamdulillah Nakhmadu wa nasta'inu wa nasta'firu wa nu'minu wa natawakkalu wa na'u شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہر رات چھ لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے اور پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے مہینے کی آخری شب میں ان سب کی تعداد کے بقد ایک ہی رات میں آزادی ملتی ہے گویا انتیس گنا زیادہ آزادی کی شب ہے آج جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور یہ ساری محنتیں اور عبادات اور نیکیاں کیوں کی جاتی ہیں تاکہ آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مظہر وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے اور جنت میں بھی بہت سے درجات ہیں پیغمبر علیہ السلاط والسلام نے فرمایا کہ جنت میں سو درجات ہیں اور ہر ایک دوسرے درجے کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے اور ان درجات میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے جو بالکل ہائی فائی جنت ہے اعلیٰ درجے کی جس میں اور جنتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ انتظامات اللہ تعالی نے فرمائے اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مانگا کرو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگا کرو تو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ملے لیکن جتنی اعلیٰ درجے کی خواہش ہوتی ہے اس کے حصول کے لیے ویسی اعلی شرائط بھی ہوتی ہے دنیا میں بھی آدمی اپنے لیے زیادہ راحت و آرام کی خواہش اگر دل میں پیدا کریں تو خالی خواہش کرنے کے وہ چیز نہیں مل جایا کرتی اس کے لیے اسباب جمع کرنے پڑتے ہیں ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں جو شرائط ہیں انہیں پورا کرنا پڑتا ہے جب آپ کو وہ چیز ملے گی جسے آپ چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سفر کریں فرسٹ کلاس میں ایئر کنڈیشن میں تو خالی چاہنے سے تو آپ کو ٹی ٹی گھسنے نہیں دے گا کیا کرنا پڑے گا ٹکٹ لا اس درجے کا ٹکٹ ہے تو ٹھیک ہے یہ سیٹ ہے یہ ریزرویشن ہے کوئی بات نہیں ٹکٹ کیسے ملے گا تو ٹکٹ کوئی مفت میں نہیں بڑھتا ہے کہ جو چاہے لے لے ٹکٹ اسے ملے گا جو اس کی قیمت ادا کرے اسے ٹکٹ ملے تو آپ نے خواہش کی کہ میں فلاں درجے میں سفر کروں تو آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہونے چاہیے اور جا کر آپ کو ریزرویشن کرانا چاہیے اور آپ کو ٹکٹ لینا چاہیے جب یہ سب چیزیں آپ اکٹھی کر لیں گے تو آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی یہی حال دیگر چیزوں کا ہے آپ اچھا مکان چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو سب چیزیں جوڑنی پڑیں گی تو اچھا مکان بنے گا اچھی سواری چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اسباب جوڑنے پڑیں گے تو جب یہ دنیا کی راحتوں کا یہ حال ہے تو جو دائمی راحت کی جگہ ہے اور ان راحتوں میں بھی جو سب سے اعلیٰ درجے کی جگہ ہے یعنی جنت الفردوس وہ تو خالی خواہش سے تو حاصل نہیں ہو سکتی کیا بند کر کے بیٹھو کہ مجھے جنت الفردوس پھر مل جائے میں تو ضرور جنت میں بس چلا ہی گیا میرا تو بالکل پکا ریزرویشن ہے مجھے تو کوئی روکے گا نہیں اور میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا صرف دلی کے خواب بنائے بیٹھا ہے اور شرائط پوری نہیں کرتا تو کیسے جنت میں جائے ویسے ہی جانے دے گا کوئی اللہ تعالیٰ کی سیکورٹی تو بہت زبردست ہے بہت مراحل سے گزرنے کے بعد لوگ جنت کے گیٹ پہ پہنچیں گے یہ نہیں کہ کوئی بھی چلا جائے بھیڑ چلی جا رہی ہے سیکورٹی والوں کو ہٹا کے بانس بانس توڑ کے اندر گھس گئے ایسا کچھ نہیں ہے بہت مرحلوں پہ چیکنگ ہوتی رہے گی چیکنگ ہوتی رہے گی جب بالکل پل سراج سے پاس ہو جائیں گے تب جنت میں پہنچیں گے جا کے کوئی ایسا آدمی جو جنت کا مستحق نہیں ہے وہ قریب بھی نہیں پھٹک سکتا پہلے ہی سب کی چھٹائی ہو جائے گی وہاں تو وہی پہنچے گا کہ جس کو جانا اللہ کی طرف سے منظور ہے ہم مقدر ہیں اور پھر جس کے لیے جو درجہ ہے وہ اسی درجے میں جائے تمام نظام ہے بالکل سیٹ تو اس کے لیے یہی دنیا میں شرائط پوری کرنی پڑیں گی ریزرویشن دنیا میں کرانا پڑے گا اور اس ریزرویشن کے لیے جو ضروریات ہیں انہیں پورا کرنا پڑے گا تب یہ خواہش ہماری پوری ہوگی ان آیات مبارکہ میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ان شرائط کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ شرطیں پوری کریں گے جو اہل ایمان تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائیں گے بشرطے کہ یہ شرائط وہ پوری کر لیں اور وہ شرائط کیا ہے فرمایا پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان کی نماز ایسی ہونی چاہیے جو کامل خوشو و خزو والی ہو نماز پڑھیں تو پوری توجہ کے ساتھ کہ ہم احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری اندر باہر تمام کیفیات سے وہ پوری طرح واقف ہے اور جیسے کسی بڑے حاکم کے سامنے آدمی جاتا ہے تو پوری طرح اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے ادھر ادھر کا خیال نہیں آتا اسی طرح نماز میں بھی آدمی بالکل متوجہ ہو کر کے نماز پڑھے یہ پہلی شرط ہے جنت الفردوس میں جانے والوں کے لیے پہلا کام یہ بتلایا گیا ایمان کے بعد ایمان تو بنیادی شرط ہے اس کے بغیر تو کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں ایمان کے بعد جو شرائط ہیں ان میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ نماز پڑھو کامل خوشو و خزو والی متوجہ ہو کر یہ نہیں ہے کہ نماز تو یہاں رہے ہیں دماغ دکان پہ رکھا ہے حساب سارا جوڑا جا رہا ہے حساب سارا جو ہے جماعت کی نماز میں حساب جو ہوا ایک ساتھ قصہ سناتے تھے کہ چار اگست والی نماز ہو رہی تھی امام نے دین پہ سلام پھیر دیا اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا کوئی کہے کہ ہوئی کوئی کہے تین تو ایک ساتھ کھڑے ہوئے کہنے لگے جی تین ہوں تو لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ تین ہے کہ بات یہ ہے کہ میری چار دکانیں ہر وقت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں تین ہی ہوئے تھے اس نے سلام پھیر دیا تو ایسا بھی ہے اور شیطان بھی جو ہے وہ نماز میں سب سے زیادہ ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو کبھی نہیں یاد آئے محمد اسلام نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے اس کی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں الگ الگ اس نے اپنے وہ بنا لیے گروپ ایک گروپ کا نام ہے ولاحان ولاحان گروپ کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے وضو خراب کرو اچھا خاصا وضو کر کے آیا اس کے دل میں دی کہ طرح سے وضو نہیں ہوا وہ کونی سوکھی رہ گئی ہاں مخا اور وہ پھر آتا آتا پھر چلا گیا وضو کرنے پھر اس نے وضو کیا پھر چلا کہہ رہے انگلیوں میں تو دلال کیے ہی انہوں نے وہ تو اندر پانی نہیں گیا پھر چلا گیا بس شک پیدا کرتا ہے اس گروپ کا کام یہ ہے اور ایک گروپ ہے اس کا کام کیا ہے کہ جب آدمی نماز شروع کر دے تو یہ پیچھے سے اس کے دل پہ اپنی سونڈ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہتا ہے اس درغا اسکر گزا اسکر گزا فلانی بات یاد کر فلانی بات یاد کر فلانی بات جو کبھی نہ یاد آئے وہ نماز میں آ جائے تو نماز ایسی کہ جس میں ساری دنیا کے خیالات آئے ہیں پوری طرح آدمی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو یہ نماز کامل نہیں ہے شریع اعتبار سے فرض ادا ہو جائے وہ بات الگ ہے لیکن جو عجر و ثواب والی شاندار درجے کی جو نماز ہے یہ نماز نہیں ہے حضرت مفید سننا مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں گاڑی بھی شاندار ہو مکان بھی شاندار ہو بیوی بھی شاندار ہو فلاں بھی شاندار ہو سب شاندار ہو تو نماز شاندار کیوں نہیں چاہتے جب سب چیز شاندار چاہتے تو نماز بھی تو شاندار ہونی چاہیے نماز ہی کیوں کسی مٹی ہے اور امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو تو امام کے تالیں اور جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو تین منٹ میں چار رکت یہ یہ اوسط ہے پھٹاپٹ بالکل ایک دم سے نہ تعدیل ارکان ہے نہ کامل رکو ہے نہ قوما ہے نہ جلسہ ہے بعض لوگ تو قوما کرتے ہی نہیں رکو اس سے اٹھ کے بعد سجدے میں جانے کی ایسی جلدی رہتی ہے کہ پورا کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں یہ ہوئے اور سیدھے گئے تو ایسی نماز کیا ہوتی ہے فرشتے اسے لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ جا تجھے ہی مبارک ہو اللہ کو ایسے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے تو نماز ایسی نہ پڑھی جائے جو رد ہو جائے نماز ایسی ہو خوشو و خضو کے ساتھ کامل قمانینت کے ساتھ تعدیل ارکان کے ساتھ اگر جنت الفردوس میں جانا ہے تو ایسی نماز پڑھنی پڑے گی خالی خواہش سے کام نہیں چلنے والا اور دوسری شرط یہ بتلائی کہ لبنیات سے اعراض کرنے والے اس کا جو بھی نماز کے ساتھ ہے نماز کامل جبھی ہوگی جب آدمی کے دل میں غلط خیالات نہ بھرے ہوئے ہوں گے اور اگر غلط خیالات پہلے سے بھرے ہوئے ہیں تو نماز کامل ہو ہی نہیں سکتی لغویات سے بچنا یہ مومن کی شان ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المری سر کو مالا یعنی"۔ اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی لایانی باتوں سے اپنے کو بچائے جن سے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ اس وقت دنیا میں اکثریت انسانوں کی اور بڑی تعداد مسلمانوں کی لفیات میں پڑی ہے چوبیس گھنٹے کا آپ جب جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ زیادہ وقت یا تو خامخواہ سونے میں گزر رہا ہے یا تو لبویات میں گزر رہا ہے اور جب سے یہ موبائل کا عموم ہوا ہے اس نے تو اوقات کو ضائع کرنے کا ریکارڈ بنا دیا ہے ہر ایک کو ایسے مشاغل میں لگا دیا ہے جس سے ذہنی صلاحیتیں حضور جگہوں پہ ضائع ہو رہی ہیں بے فائدہ مصروفیات میں آدمی اپنے قیمتی لمحات کو خرچ کر رہا ہے نہ صرف یہ کہ بے فائدہ ہے بلکہ وہ موجب لانت ہیں موجب گناہ ہیں جنت الفردوس میں اگر جانا ہے تو ایسی لغویات سے اپنے کو بچانا پڑے گا اور زندگی کے قیمتی اور انتہائی گرا قدر لمحات کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے بغیر آدمی کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تیسری شرط یہ بتلائی کہ اللہ نے انہیں اگر مال عطا کیا ہے تو وہ اس مال کی زکات دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں فقیروں کی مدد کرتے ہیں ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں اس کا بھی بہت مقام ہے اسلام میں کہ آدمی اپنے مال کو ضرورت مندوں پہ خرچ کرے چاہے وہ زکات کی شکل میں ہو یا صدقات نافلہ کی شکل میں ہو یا صدقات واجبہ کی شکل میں ہو صدقہ فطر کی شکل میں ہو جیسا بھی ہے آدمی دوسرے کی مدد کرے اپنے مال کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اپنے بھائیوں کے کام آئے اور فرمایا پانچویں نمبر پر ان کی نشانی یہ ہے اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی شرم کی حفاظت کر دے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے توالد و تناسل کے لیے دو سلفیں بنائی ہیں مردوں کی اور عورتوں کی اور ان دونوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے تعلق اور ایک دوسرے کی طرف کشش رکھ دی ہے اب عقلی اعتبار سے تین شکلیں ہو سکتی ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ بالکل بینڈ لگا دیا جائے پابندی کوئی مرد کوئی عورت سے نہ ملے دوسری شکل یہ ہے سب کو آزادی دے دی جائے جو چاہے جس سے چاہے ملے جب چاہے ملے اور تیسری شکل یہ ہے کہ ملنے کی تو اجازت ہو لیکن حدود کے اندر ہو ذمہ داریوں کے ساتھ یہ تین شکلیں اکلند پائی جا سکتی ہیں پہلی شکل کا کیا انجام ہے جیسے برادران وطن میں سنیاسی بن جاتے ہیں حساب نہیں کریں گے اور عیسائیوں میں راہب بن جاتے ہیں راہب مرد بھی ہوتے ہیں راہبہ عورتیں بھی ہوتی ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ظاہر تو نکاح نہیں کرتے لیکن حرام داری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لیے کہ فطرت کے خلاف ہے یہ بات کہ ایک جگہ پر مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں اور ان میں تعلق نہ ہو فطرت کے خلاف چنانچہ جن جن مذاہب میں یہ چیزیں رہی وہاں پر اندرون خانہ ہر طرح کی حرام کاریاں ظاہر نکاح نہیں کرتے اور اندر سب گڑبڑ فطرت کے سے بغاوت کرو گے تو یہ انجام دوسری صورت کہ ہر ایک کو آزادی دے دی جائے جیسے یورپ میں ہو رہا ہے امریکہ میں ہو رہا ہے تو پھر انسانوں میں اور کتے بلیوں میں کوئی فرق نہیں جو چاہے جس سے چاہے موج مستی کرے اور کوئی ان بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں چنانچہ وہاں پر کیا ہے بچوں کے لیے اسپتال بنے ہوئے ہاسٹل بنے ہوئے بچے پیدا ہو وہاں دے دو سرکار ان کی نگرانی کرے میاں بیوی یا میاں بیوی یا مرد <coughs> عورت وہ آ جس سے چاہے رہو جہاں چاہے رو تو وہاں خاندانی سسٹم تباہ ہو گیا اور نصب کا کوئی پتا پتہ ہی کچھ نہیں جس کی طرف وہ منسوب ہے صحیح معنی میں وہ اس کا باپ ہے یعنی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا سارا کا سارا آوا بگڑ گیا تو یہ دوسری شکل بھی انسانیت کے خلاف رہ گئی آخری شکل یہی فطرت کے موافق ہے کہ آدمی تو اجازت دی جائے مرد کو کہ عورت کے ساتھ ملے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کی سب ذمہ داریوں کو اپنے سر لے جس عورت کو وہ نکاح میں لے رہا ہے مہر بھی یہی ادا کرے گا اس کے کھانے پینے کپڑے کا خرچہ بھی یہی دے گا رہنے کا خرچہ بھی یہی دے گا اور جب بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کی ذمہ داری بھی یہی بات اٹھائے گا یہ دونوں مل کے رہیں گے کم سے کم دو گواہوں کے سامنے ان کا تعلق پختہ ہوگا تنہائی میں اکیلے اکیلے نکاح نہیں ہوتا ایک مجلس میں ایجاد و قبول ہو اسی مجلس میں کم سے کم دو گواہ یا ایک مرد اور دو عورتیں موجود ہوں اس کے بغیر نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام یعنی فون پہ بھی نکاح نہیں ہوتا چاہے تصویر نظر آ رہی ہے پھر بھی نہیں ہوتا کیونکہ مجلس بدل گئی تو اسلام یہ کہتا ہے تعلق لوگ قائم کرو فطرت سے بغاوت مت کرو نکاح کی ترغیب دی گئی ہے نکاح کو سنت بدلایا گیا ہے نکاح کو منج اجر و ثواب بدلایا گیا ہے نکاح کو شرمگاہ کی حفاظت کا ایک سبب قرار دیا گیا ہے لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ یا باندیوں کے ساتھ باندیاں فی الحال نہیں ہیں اقوام متحدہ نے اس سے معاہدہ کرا رکھا ہے کہ کوئی قوم کسی کو غلام نہیں بنائے گی لیکن اگر کسی زمانے میں یہ معاہدہ ختم ہو جائے تو پھر غلام باندھی ہو سکتی ہے شرح اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور باندیاں کئی ہو سکتی ہیں آدمی کی ملکیت میں لیکن بیوی چار سے زیادہ نہیں ہے اور بہتر ہے کہ ایک ہی ہو اگر ظلم اور نا انصافی کا خطرہ ہے تو فرمایا کہ جنت الفردوس میں جانا ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو بس بیویوں سے یا باندیوں سے تعلق اور جو آدمی اس کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرے گا غلط راستوں کو اختیار کرے گا غلط تعلق کو پیدا کرے گا فرمایا وہ ظالم ہے وہ اس خواہش کو کبھی پورا اس کے حق میں ہونے والی نہیں ہے اگر اس معاملے میں وہ کوتا ہی کرنے والا ہے اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت میں جانا ہے جنت الفردوس میں تو امانتوں کو ادا کرنا پڑے گا امانت میں خیانت نہیں چلے گی اگر کسی سے معاہدہ کیا ہے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا پڑے گا اور اخیر میں پھر فرمایا کہ جو پنج وقتہ نمازیں ہیں ان کی پوری طرح پابندی کرنی پڑے گی پہلے ہیں شروع بھی ہوا نماز سے ختم بھی ہوا سلسلہ نماز پڑھ شروع ہوا اس سے کہ اچھی نماز پڑھنی ہے اور ختم ہوا اس سے کہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے کوئی نماز چھوٹنی نہیں ہے جنت میں جانے کی خواہش بھی ہو اور نماز گنڈے دار ہو یہ نہیں چلنے والی بات نماز کی پابندی ہر مومن کے لیے لازم ہے مرد ہو یا عورت امیر ہو یا غریب بیمار ہو یا تندرست بڑھنی پڑنی ہے معافی کا سوال نہیں پر میں جن شرائط کو پورا کرے گا اس کے لیے ہم نے جنت کو یاد کر رہے ہیں اسے مالک بنایا جائے گا بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرایہ تو نہیں ملے گی کہ بھائی دینا پڑے یا ایک مدت ہو پانچ سال دس سال بیس پہ دے دی پھر تو پولیس سے خالی کرواؤ ہو گیا تمہارا معاملہ ختم نہیں ملکیت میں دی جائے گی جنت الفردو مالک ہو تم ہمیشہ کے لیے نکلنے کا سوال نہیں ہمیشہ وہاں رہو راحتوں کے ساتھ رہو موج مستی کرو کھاؤ پیو موج کرو شاندار جنت تمہیں ملے گی لیکن شرط ہے کہ ان شرائط کو پورا کرو اس لیے ہم سب کو آج یہ عہد کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے گا ان صفات کو اپنانے کی ہم کوشش کریں گے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو یہ بتائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے کئی پرکان خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضرت عائشہ صدیقہ اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دانا کلو کو قرآن حضور کے اخلاق پوچھ رہے ہو ارے قرآن تو ہو یہی تو حضور کے اخلاق اور پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی گویا کے صفات میں علیہ السلام کی طبیعت اور جبیلیت بن چکی تھی اگر حضور کے اخلاق دیکھنے ہیں تو ان آیتوں کو کہو ان کی تفسیر و تشریح پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ملے ان اخلاق کو ہمیں بھی اپنانا ہے تمام ایمان والوں کو اپنانا ہے اس کی ترغیب دینی ہے اور اس پر قائم رہنا ہے تاکہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ ہمارے حق میں پورا ہو یقیناً ایمان والے مراد کو پہنچ گئے کون پہنچے الذين هم في صلاتهم خاشعون جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں جھکنے والے ہیں والذين هم عن اللغو معرضون اور جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں والذين اور جو زبات ادا کرتے ہیں وی روم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کو تھام کر رکھتے ہیں مگر اپنی بیویوں پر یا باندیوں پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے پھر جو کوئی اس کے علاوہ راستہ تلاش کرے وہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے اور قرار کی رعایت رکھنے والے ہیں والذين هم على سول اور جو اپنے نمازوں کے پابند ہیں پل گول ہری سونل سین لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں جو وارث بنیں گے پھر دوست کے تم سی خالدون ہمیشہ رہیں گے یہ نہیں کہ کچھ دن اپنا ٹہل ٹہلا کے باہر آ جائیں ایسا نہیں ہے ہمیشہ وہیں رہیں مزے کرو موت کرو ہمیشہ تندرست ہمیشہ جوان ہمیشہ مالدار آفیت کی زندگی وہاں پر نصیب ہوگی لیکن اس کے لیے دنیا میں یہ شرطیں پوری کر دی اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس وعدے کو ہم سب کو اس کا مستحق بنائے اور ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد إلى العالمين هم سبك کے گناہوں فرما هماري غلطیوں سے درگزر فرما اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما دین پر زندگی دینی پر موت عطا فرما العالمین اس ماہ مبارک میں جو بھی اعمال خیر آپ کی توفیق سے انجام پائے ان سب کو قبول فرما ان میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما الہ العالمین تراویح کو قبول فرما قرآن پاک جو پڑھا سنا گیا اسے قبول فرما العالمین مرتے دن تک ان نیکیوں کو مسلسل انجام دینے کی اور اس میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں محروم مت فرما العالمین ہم سب کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما اپنی جنت میں داخلے کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما ہلال عالمین آپ کی توفیق کے بغیر نہ کچھ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے ہم لوگ کمزور اور ناتواں بندے ہیں آپ کی مدد اور نصرت کے طالب ہیں ہلال عالمین آپ ہماری ضرور مدد فرمائیے ہمیں محروم مت فرمائیے ہلال عالمین اس آخری رات میں ہم سب کی بخشش اور مغفرت کے ضرور فیصلے فرما دیجیے ہلال عالمین اور مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرمائیے ہلال العالمین ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے ہر فحش بات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے ہر طرح کی لغویات سے ہماری حفاظت فرمائیے زندگی کے لمحات خیر میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے فی الحال عالمین جو کچھ بھی اچھی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرمائیے اور جن شروع سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائیے تمام دینی اداروں کی حفاظت فرمائیے دینی جماعتوں کی تنظیموں کی حفاظت فرمائیے عالمی اسلام کی حفاظت فرمائیے ہر مین شریفین کی حفاظت فرمائیے ہر طرح کی بدمنی سے عالم کی حفاظت فرمائیے امن امان قائم فرما دیجیے العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے اور ازداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے فی الحال عالمی ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائیے ہمارے تمام ناقص کاموں کو مکمل فرما دیجیے بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیجیے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب باقی روزی عطا فرمائیے جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرمائیے جو بے سہارا ہیں انہیں سہارا عطا فرمائیے فلال العالمین ہمارے قول و عمل میں موافقت عطا فرمائیے ظاہر و باطن میں یکسانیت عطا فرمائیے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے العالمین نفاق سے شفاق سے ریا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے کامل اخلاص نصیب فرمائیے ہلال عالمین حضرت میں فضل و کرم سے جو لوگ ہم سے دعاؤں کے متمنی ہیں ان کے حسن زن کی لاج رکھتے ہوئے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے ہمارے اساتذہ والدین مشائق عزہ قریبا محدین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائیے ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے گھر والوں کے لیے آفیت اور راحت کے فیصلے فرمائیے فی الحال عالمی دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبول صلی اللہ تعالی